سفیان بن حسین نے اپنی مذکورہ بالا سنت سے اور اسی کے ہمانہ بیان کیا اور کہا اگر بنت مخاز یعنی ایک سالہ اونٹنی نہ ہو تو ابن لبون یعنی دو سالہ نر پیش کر دے اور زہری کا کلام ذکر نہیں کیا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو انہتر